کے اشک بار صرف ایک بار ہو کے اشک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو گبیڑا پار ہو گبیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو گبیڑا پار ہو گبیڑا پار ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہو بیڑا پاک ہو بیڑا پاک دل سے کو تو پکار ہو گبیڑا ہو گبیڑا جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے ہو جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی برت گئے ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہے سرکار ہو گبیڑا پار ہو بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو گبیڑ پار ہو گیڑ پار کہاں نے کوئی مسل لیلا ہو نہیں سکتا کہا فرحاد شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زل کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہو گبیڑا پار ہو گبیڑا پار تیری خاک کے نقش پا جبی پہ میں لگاؤں گا سفینہ حیات کا میں خدا بناؤں گا چراغ سوز عشق سے چراغ سوز عشق سے حیات جگ گا تو جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ میں نات گنگناؤں گا ہوگا گا بیڑا پاک ہوگا بیڑا پاک دل سے کو تو پکار ہوگا بیڑا پار پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو دکھوں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہو بیڑا پار ہو گا بیڑا پار دل مدینے کے تصور سے بہل جائیں گے نام سن کر تیرے دیوان مچل جائیں گے آش کو روز درود کی سجاؤ کو روز درودوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے ہو بیڑا پار ہو بیڑا پار دل سے مستفا کو تو پکار غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی تو صحیح ان کی دہائی دے کر یا محمد سے تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار گلاب رات رانی بیلا ہو کے بلو سمر ملک پلک چمک دمک یہ شمس اور یہ کمر نبی کے نور سے بنے نبی کے نور سے بنے شجر حجری ہے بہر بر بشر تو وہ ضرور ہے بشر تو وہ ضرور ہے مگر ہے اشرف بشر ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہو گبیڑ پار ہو گیڑ پار دل سے مستفا کو تو پکار ہو گیڑ پار ہو گیڑ پا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش